اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم میں سے کافروں نے اس قرآن کو متروک بنا لیا تھا اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنا دیے ہیں